سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی عطا فرمائی ہے آخرت کو بنانے کی جس نے آخرت کی فکر کی اس نے اپنی دنیا کی زندگی کو وصول کر لیا اور جس نے آخرت کی فکر نہیں کی اس نے دنیا کی زندگی کو ضائع کر دیا اور برباد اس زندگی میں اگر فکر آخرت نہ ہو اللہ کی یاد نہ ہو اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر بچتا کیا ہے کھانا پینا سونا جاگنا بھاگ دوڑ دنیا کی لالچ ایسی آرزوئیں ایسی تمنائیں جن کا کوئی سرا بھی نہیں اور جن کی تکمیل بھی نہیں اللہ حفاظت فرمائے جب انسان دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے اور اس کا دل فکر آخر سے خالی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے غمگین کر دیتے ہیں کا غم کبھی ختم نہیں ہوتا اور جس طرح کتے کا حال ہوتا ہے نا کہ وہ چاہے جتنے آرام میں ہو ہر وقت ہاپ کر رہے دوسرے کسی جانور کو اگر مارا جائے پیٹا جائے دوڑایا جائے اس پر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے تب وہ آتا ہے کسی گدھے پر کسی گھوڑے پر کسی بیل پر کسی بھینسے پر کسی اور جانور پر اگر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے اس کو بہت دوڑایا جائے اس کو بہت تھکایا جائے تب جا کر آپ لیکن کتے کو اللہ نے بنایا ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تحمل تم اس پر بوجھ ڈالو تب بھی وہ ہاپتا ہے تم اسے چھوڑ دو تب بھی وہ پانی پی پانی ہو گرمی بالکل نہ ہو ایئر کنڈیشن ہو تب بھی وہ ہاپتا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کی مثال کتے سے کوئی گالی نہیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان نہیں تھے آپ گالی گلوز نہیں کرتے تھے ایک حقیقی مثال دی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے کتے کو بنایا ہے ڈیزائن تو اللہ کرتے ہیں نا بنانے والے تو اللہ ہیں سب کا پلان اللہ نے بنایا سب کی ڈیزائن اللہ نے بنائی ایک جانور کا نمونہ اللہ نے بنا کے دکھا دیا دیکھو یہ جانور جس طرح ہمیشہ ہفتہ رہتا ہے اس کو دیکھ کر کے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ خوش ہے یہ مطمئن ہے یہ آرام میں ہے یہ ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے فکر آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو اپنا مقصود بنایا تم بھی ہمیشہ ایسے رہو گے تمہیں قارون کی دولت مل جائے گی تمہیں زمین اور آسمان کے خزانے دے دیے جائیں کبھی تمہاری تمنا نہیں پوری ہوگی کبھی تمہارا دل مطمئن نہیں ہو اچھی بات ایک آدمی روڈ کے کنارے پڑا ہے تو اس کی تمنا ہوتی ہے میں اس قابل ہو جاؤں کہ ایک چھوٹا سا جھوپڑا کرایہ پر لے سکوں کم از کم سر چھپانے کے لیے چھت تو ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا شکر کا مزاج نہیں بنایا اگر اس کا آخر بنانے کا مزاج نہیں ہے تو ہوتا کیا ہے جیسے ہی اللہ اسے اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ کوئی چھوپڑا کرائے پر لے سکے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے شکایت ایک تو جھوپڑا وہ بھی کرائے کا گیارہ مہینے کے بعد خالی کرنے کی تلوار لٹکی ہوئی ہے اپنا بھی نہیں ہو سکا کوشش کرنا اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا الگ چیز ہے اللہ کے شکر کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کے اعتراف کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فضل اللہ جب تم عبادت سے فارغ ہو گئے اللہ نہیں کہتے ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہو اللہ نہیں کہتے ہر وقت تصویر لیے پڑھتے رہو اللہ کہتے ہیں نہیں عبادت کرو اور جب تم عبادت سے پاری ہو گئے جاؤ زمین میں پھیل جاؤ کوشش کرو محنت کرو اللہ کا فضل تلاش کرو لیکن اللہ کی نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھ کر تلاش کرو جب آخرت کی فکر ہوتی ہے تو اللہ نعمتوں انسان نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھتا ہے اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جب آخرت کی فکر نہیں ہوتی تو انسان نعمتوں کو اپنا حق سمجھتا ہے اور اسے ساری دنیا کا خزانہ مل جائے اس پر وہ ناشکری کرتا ہے اور ہمیشہ اس کو کم سمجھتا ہے یہ ہے دنیا کے پیچھے بھاگنے والا یہ ہے جس کا مزاج کتے جیسا ہو جاتا ہے ہمیشہ ہاتھتا رہتا ہے ہمیشہ پریشان رہتا ہے انسان کا دل نہیں مطمئن ہوتا سوچتا ہے کم از کم اپنا ہی ہو جائے اور جیسے ہی اپنا ہو گیا تو کہتا نہیں جھوپڑا کیا ایک پکا مکان ہونا چاہیے بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے گرمی میں تپتا ہے ہوائیں آتی ہیں تکلیف ہوتی ہے سامان بھیگ جاتا پہلے تو دوسروں کے جھوپڑوں کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا تھا اور جب خود جھوپڑے میں پہنچ گیا تو اس میں ہزار خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اب مکان چاہیے اور مکان ہو گیا تو پھر صاحب اور بڑا مکان چاہیے اور پھر گاڑی بھی چاہیے پھر بینک بیلنس بھی چاہیے پھر بچوں کے ایسی شادی ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے تمناؤں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی تمناؤں کا حال یہ ہے کہ اگر اسے ایک میدان بھر کے سونا دے دیا جائے تو وہ دو کی تمنا کرے گا دو بھر کر دے دیا جائے تو وہ تین کی تمنا کرے گا فرمایا انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی سے بڑھتا ہے ورنہ بڑھتا ہی ہے میں زندگی گزر جاتی ہے حیران رہتا انسان پریشان اور جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ بھی حلال روزی کے لیے محنت کرتا ہے ہاتھ پیر مارتا ہے کماتا ہے لیکن اللہ سے خوش رہتا ہے وہ مطمئن رہتا ہے اللہ نے جو عطا فرمایا اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی نظر ہمیشہ اس پر ہوتی ہے میری عادت بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی میں اللہ کو کتنا راضی کر رہا ہوں کامیاب جیتا ہے کامیاب مرتا ہے کامیاب اٹھتا ہے اللہ ہم سب کو یہ کامیابی بہت خطرناک ہے یہ دنیا بہت اللہ سے دور کر دیتی ہے اور انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی اگر اس کو دل کے اندر گھسنے کا موقع مل گیا تو یہ دل پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتی کسی شاعر نے کسی اور کے لیے کہا تھا جس سے اس کو محبت تھی اس کے لیے کہا تھا لیکن یہی کام دنیا بھی کرتی شاعر نے کہا تھا اتانی ہوا قبل ان اعرف الہوا قلبا خالیا فتمکنا اس کی محبت میرے دل میں اس وقت داخل ہوئی جب مجھے محبت کے معنی بھی نہیں معلوم تھے شاعر کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا محبت کسے کہتے ہیں بس اس کی محبت میرے دل میں داخل ہوئی چونکہ دل بالکل خالی تھا وہ ایسا قبضہ جما کر بیٹھ گئی کہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں چھوڑی بالکل یہی حال ہوتا ہے دنیا کا جب دنیا کی محبت دل کے اندر آتی ہے ایسا قبضہ جما کر بیٹھتی ہے کہ پھر اللہ کی محبت کے لیے جگہ نہیں اور جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو سب سے پہلے دنیا کی محبت کو دھکے دے کر دھتکار کر زلیل کر کے دل سے بات کرتی بار اور یہ دنیا باہر رہے تو کام کی چیز ہے اندر آئے تو نقصان دہ یہ الماری میں رہے یہ بینک میں رہے یہ جیب میں رہے یہ گھر میں رہے تو کام آنے والی چیز ہے اللہ نے اس کو بنایا ہی ہے کام کے لیے لیکن اگر یہ دل کے اندر آ گئی تو یہ بہت خطرناک ہے یہ زندگی کی کشتی کو ڈبا دیتی ہے جیسے پانی کشتی کے باہر رہے تو بہت کام کا پانی کے بغیر کشتی چلتی نہیں ہے لیکن پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبا دیتی ہے بالکل اسی طرح دنیا کی نعمتیں دل سے باہر رہیں ان کی محبت دل میں نہ آنے پائے اور انسان ان کو اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کرے اللہ ساری نعمتیں عطا فرمائے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا انسان کا اللہ جب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے وہ تین دن کے فاقے کرے تب بھی اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام والسلام کی طرح ہواؤں میں اڑتا پھرے تب بھی اس کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط رہتا ہے جو کچھ ہے وہ باہر ہوتا ہے اندر تو اللہ اللہ اللہ بس اللہ ہمیں دل کے اندر اپنی محبت اور اپنی معرفت نصیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا خود ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ملعون ہے خوب یاد رکھیں کہ اس قسم کی جو روایات ہوتی ہیں اور اس قسم کے جو ارشادات ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا مطلب ہوتا ہے وہ دنیا جو اللہ کو ناراض کر کے حاصل کی وہ دنیا جس کی وجہ سے دل اللہ سے غافل ہوتا ہو دنیا کی وہ نعمتیں جن کو حاصل کرنے میں انسان حلال اور حرام میں فرق نہ کرتا ہو اس دنیا کی مذمت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جب دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے نا ہاں، تو پھر حال یہ ہوتا ہے نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا والا والا والا حج کرنے دینے تحجد پڑھنے دیر دیر تک اللہ کو یاد کرنے والا اور لمبی لمبی مدتوں تک اللہ کے راستے میں پھرنے والا چار مہینے لگانے والا سال لگانے والا دو سال لگانے والا اور جب دنیا کا مال سامنے آتا ہے جب دنیا کا نفع سامنے آتا ہے تو اسے حلال و حرام کی کوئی قبیل نہیں ہوتی یہ دنیا کا کتا ہے اس کا انجام صرف اور صرف اور صرف جہنم ہے اللہ ہم سب کی بات اور یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مذمت دنیا کی کتاب میں ہاں اس روایت کو میں پوری پڑھ دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا خود ملون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب ملون ہے بجز اس کے جو کے لیے ہو جو اللہ کے لیے ہے وہ لالت سے بچی ہوئی چیز ہے اللہ کو راضی کر کے مال کمایا گیا اس لیے آدمی مال کما رہا ہے تاکہ میں اپنی ضرورتیں حلال پیسے سے پوری کروں تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کا خرچ حلال پیسے سے کروں اس لیے کما رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے محتاجی سے بچائے مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے مجھے سوال نہ کرنا پڑے میں اپنے اپنی ضرورتیں پوری کروں اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کروں اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے اہزہ اور اقاری کی ضرورتیں پوری کروں اور جب تقاضا آتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے اور ہمیشہ وہ اس کا خیال رکھتا ہے جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعمت ہے مجھے ایک پیسہ بھی اللہ کو ناراض کر کے نہیں کمانا اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کمانا تو پھر وہ اس سے الگ ہے ورنہ سب ملعون ہے سب پر لانت ہے ملعون کا مطلب برکت سے خالی ہے دو نظام ہیں اللہ کے برکت ایک لانت اللہ ہمیں برکت والی نعمتیں عطا فرمائے لانت والی چیزوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے امام غزالی رحمت اللہ علیہ مذمت دنیا کی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں تمام تعریفیں اور حمد اسی پاک ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے دوستوں کو دنیا کے مہلکات اور اس کی آفات سے واقف کر دیا اور دنیا کے عیوب اور اس کے رازوں کو اپنے دوستوں پر روشن کر دیا یہاں تک کہ ان حضرات نے دنیا کے احوال کو پہچان لیا اور اس کی بھلائی اور برائی کا موازنہ کر کے یہ جان لیا کہ اس کی برائیاں اس کی بھلائی پر غالب ہیں اور جو امیدیں دنیا سے وابستہ ہیں وہ ان اندیشہ چیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو اس پر مرتب ہیں دنیا ایک چٹپٹی عورت کی طرح سے لوگوں کو اپنے حسن و جوان سے گرفتار کرتی ہے اور اپنی بد کرداری سے اپنے وصال کے خواہش مندوں کو ہلاک کرتی ہے یہ اپنے چاہنے والوں سے بھاگتی ہے اور ان کی طرف توجہ کرنے میں بڑی بخیل ہے اور اگر متوجہ بھی ہوتی ہے تو اس کی توجہ میں بھی آفت اور مصیبت سے امن نہیں اگر ایک دفعہ احسان کرتی ہے تو ایک سال تک برائیاں کرتی رہتی ہے جو اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے اس کا انجام ذلت ہے اور جو اس کی وجہ سے تکبر کرتا ہے وہ آخرکار حسرت اور افسوس کی طرف چلتا ہے اس کی عادت اپنے اس شاخ سے بھاگنا اور جو اس سے بھاگے اس کے پیچھے پڑنا ہے جو اس کی خدمت کرے اس سے علیحدہ رہتی ہے اور جو اس سے اعراض کرے اس کی ملاقات کی کوشش کرتی ہے اس کی صفائی میں بھی تقدر ہے اس کی خوشی میں بھی رنج و غم لازم ہے اس کی نعمتوں کا پھل حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں یہ بڑی دھوکہ دینے والی مکار عورت ہے بڑی بھگوڑی اور ایک دم اڑ جانے والی ہے یہ اپنے چاہنے والوں کے لیے نہایت زیب و زینت اختیار کرتی ہے اور جب وہ اچھی طرح اس میں پھنس جاتے ہیں تو وہ داد دکھانے لگتی ہے اور ان کے منظم احوال کو پریشان کر دیتی ہے اور اپنی نیرنگیاں ان کو دکھاتی ہے پھر اپنا زہر قاتل ان کو چکھاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے اس کے دوستوں کی دشمن ہے اس کے دشمنوں کی دشمن ہے اللہ تعالیٰ کی دشمنی اس طرح سے کہ اس کی طرف چلنے والوں کی رہزنی کرتی ہے اس کے دوستوں کے ساتھ دشمنی اس طرح کرتی ہے کہ ان کے دل دبانے کے لیے طرح طرح کی زینتیں اپنے اوپر لاتی ہے جس سے وہ اپنی طرف ملتفق ہو کر اس سے قطع تعلق پر صبر کر کڑوا گھوٹ پیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی اس طرح کرتی ہے کہ اپنے مکر و فریب سے ان کو شکار کرتی ہے اور جب وہ اس کی دوستی پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو ایسے وقت ان کو ایک دم ادھر میں چھوڑ دیتی ہے جس وقت کہ وہ اس کے سخت محتاج ہوں جس سے وہ دائمی حسرت اور دائمی عذاب میں مبتلا ہو جاتی ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار ہے کہ بہت زیادہ تعجب اس شخص پر ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ آخرت دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس کے بعد بھی وہ اس دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش ہے خوب یاد رکھیں اس سے وہ کوشش مراد ہے جس میں دنیا کی لالچ ہو جس میں دنیا کی محبت ہو جو انسان کی ضرورت سے زائد اور فضول ہو اور جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا جا رہا جس کی وجہ سے دل میں غفلت پیدا ہوتی ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوڑی پر کو گزرے جہاں کچھ بوسیدہ ہڈیاں پاخانہ اور پرانے پھٹے ہوئے چیتڑے پڑے ہوئے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا آؤ لو دیکھو یہ ہے دنیا کا منتا دیکھ لو یہ ہے دنیا کا منتا ہڈیاں پڑی ہوئی خوبصورت خوبصورت جانور جن کو انسان پالتا ہے ان کا انجام کیا ہے آخر ہڈیاں گوشت کا کرائے ہیں انسان اپنے جسم کو اللہ کی نافرمانی کر کے پالتا ہے آخر میں اس کا انجام کیا ہے گوشت گل جائے گا سڑ جائے گا ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا اور وہ بھی بکھر جائے گا الگ الگ ہو جائے گا خوبصورت خوبصورت کپڑے جن کو انسان پہنتا ہے عقیقہ ان کا انجام کیا ہے پھٹ جائیں گے پرانے ہو جائیں گے بوسیدہ ہو جائیں گے اور ان کے ٹکڑے گھوڑے پر پڑے ہوں گے کوڑی گھوڑے ہو گئے تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے پاس سے گزر رہے ہیں جہاں پیشہ پخانا پڑتا ہے پخانا کیا چاہیے اچھے اچھے غذائیں اچھے اچھے فروغ اچھے اچھے کھانے جن کو انسان بہت شوق سے کھاتا ہے پھر وہ اس شکل میں نظر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا دیکھو یہ ہے تمہاری دنیا یہ ہے عمدہ کھانے جن کی یہ شکل پہ دیکھو یہ ہے عمدہ کپڑے جو یہ پڑے کے دیکھو یہ ہے جسم جن کا یہ انجام میں دیکھ لو یہ ہے تمہارے جانور جن کا یہ انجام میں دیکھ لو اب بتاؤ اسے کون حاصل کرنا چاہیے تو ایک گھوڑے پر سے گزرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کچھ بوسیدہ ہڈیاں پخانہ اور پرانے پٹے ہوئے چکڑے پڑے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا آؤ لو دیکھو یہ ہے دنیا کا منتہا اور اس کی ساری زیب و زینت ایک اور حدیث میں اس مجمل ارشاد کی تفصیل بھی آئی ہے لیکن علامہ عراقی رحمت اللہ علیہ وغیرہ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ ہمیں وہ روایت نہیں ملی کہ کہاں ہے تاہم امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے اور صاحب قوت نے اس کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلن نقل کیا ہے وہ یہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاؤں میں نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر ایک گھوڑے پر تشریف لے گئے جہاں آدمیوں کی کھوپڑیاں پخانے اور پھٹے ہوئے چتڑے اور ہڈیاں پڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہو یہ آدمیوں کی کھوپڑیاں ہیں یہ دماغ اسی طرح دنیا کی حرص سے کرتے تھے جس طرح تم سب زندہ آج کل کر رہے یہ بھی اسی طرح امیدیں باندھا کرتے تھے جس طرح تم امیدیں لگائے ہوئے ہو آج یہ بغیر کھال کے پڑی ہوئی ہیں اور چند روز اور گزر جانے کے بعد مٹی ہو جائیں گی یہ پاخانے یہ وہ رنگ برنگے کھانے ہیں جن کو بڑی محنت سے کمایا حاصل کیا پھر ان کو تیار کیا اور کھایا اب یہ اس حال میں پڑے ہیں کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں بھاگتے ہیں وہ لذیذ کھانا جس کی خوشبو دور سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی آج اس کا منتہا یہ ہے کہ اس کی بدبو دور سے لوگوں کو اپنے سے متنفر کرتی ہے یہ چیتڑے وہ زینت کا لباس تھا جس کو پہن کر آدمی اکڑتا تھا آج یہ اس حال میں ہے کہ ہوائیں اس کو ادھر ادھر پھینکتی ہیں یہ ہڈیاں ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر لوگ سواریاں کیا کرتے تھے گھوڑوں پر بیٹھ کر مٹکتے تھے اور دنیا میں گھومتے تھے بس جسے ان احوال پر اور ان کے عبرت ناک انجام پر رونا ہو وہ ان کو دیکھ کر روئے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بہت روئے ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا ظاہر کے اعتبار سے میٹھی اور سرسبز ہے اور حق تعالی شاہ نے تم کو اس میں اپنے اسلاف کا جانشین اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم اس میں کیا عمل کرتے ہو اسلاف کا جانشین بنایا یعنی تم سے پہلے والے مر کر چلے گئے اب تمہیں پیدا کیا ہے کچھ دنوں کے بعد تم مر کے چلے جاؤ گے تم سے بعد والے آئیں گے پھر وہ مر کے چلے جائیں گے ان سے بعد والے آئیں گے حضرت آدم کے زمانے سے اب تک یہی ہو رہا ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی یہی ہوتا رہے گا سورت الملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمالا اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے پہلے والے مر جاتے ہیں بعد والے آتے ہیں پھر وہ مر جاتے ہیں بعد والے آتے ہیں اس نے یہ نظام اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ جانچے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والے کون ہیں ہمیں اللہ نے دنیا میں جو موقع عطا فرمایا سوچے ہماری کتنی زندگی گزر چکی کسی کے تیس سال گزر گئے کسی کے پچاس سال گزر گئے کسی کے ساٹھ سال گزر گئے ہمارے جیسے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ تو اپنی زندگی کا اکثر وقت گزار چکے اب تو جو کچھ بچا ہے وہ بونس ہے جتنے دن کرے الصوت يعني يعتقد انها نكاهيه ہمیں جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے ہم نے اس کی کوئی تیاری کی ہم نے اپنی قبر بنائی ہم نے اپنی آخرت بنائی یا صرف وہی بنایا جسے چھوڑ کر چلے جانا ہے ہم سے پہلے والوں نے بنایا تھا وہ کہاں ساتھ لے کر گئے وہ چھوڑ کر چلے گئے ہماری بھی تھوڑی سی زندگی بچی ہے اللہ ہمیں اپنی اس بچی ہوئی زندگی کو اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی قبر کی فکر کریں اپنی آخرت کی فکر کریں اپنی جنت کی فکر کریں آخرت جہاں جا کر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں یا تو انسان جنت میں رہے گا یا جہنم میں رہے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت میں اپنی زندگی گزار دیں اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائیں اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جا کر ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں اتنی پیاری مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کا حکم دیا قبرستان جا کر چراغ جلانے کے لیے نہیں کہا تھا اللہ کے نبی نے وہاں جا کر چراغنا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا اس حکم دیا تھا کہ ایک تو وہ بیچارے جو دفن ہو چکے وہ محتاج ہیں تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں تمہارے اثار ثواب کے محتاج ہیں ان کی جا کر مدد کرو اور یہ سوچو یہیں آ کر مجھے بھی لیٹنا ہے میں بھی دوسروں کی دعاؤں کا محتاج ہوں گا میں بھی دوسروں کے اثار ثواب کا محتاج ہو جاؤں گا پتہ نہیں کون کس حال میں ہے پتہ نہیں کس کی کس کی قبریں جنت کی کیاری ہوں گی اور پتہ نہیں کس کی کس کی قبروں میں آگ جل رہی ہوگی دہ رہی ہوگی اور وہ جہنم کے گڑھے ہوں گے مجھے مجھے بھی تو آنا ہے اللہ مجھے اس کی فکر عطا برما دے کہ میری قبر جہنم کا گڑھا نہ بننے پائے جنت کی کیاری بن جائے اس کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے اور ان لوگوں کی زیارت کرنے کا حکم دیا شاہ نے تم کو اس میں اپنے اسناف کا جانشین اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم اس میں کیا عمل کرتے ہو بنی اسرائیل پر جب دنیا کی فتوحات ہونے لگی تو وہ اس کی زیب و زینت اور عورتوں اور زیوروں کے چکر میں پڑ گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا کو اپنا سردار نہ بناؤ وہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گی اپنا خزانہ ایسی پاک ذات کے پاس محفوظ کر دو جہاں ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے دنیا کے خزانوں میں اضاعت کا اندیشہ ہر وقت ہے اور اللہ تعالیٰ کے خزانے پر کوئی آفت نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا کی خباصت کے آثار میں سے یہ بات بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور اس کی خباست کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ آخرت اس کو چھوڑے بغیر نہیں ملتی یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے حضور فرما رہے تھے یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے اور تھوڑی دیر کی خواہش بہت طویل زمانے کے رنگ جو عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے انسان جب گناہ کرتا ہے جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس نافرمانی کی لذت تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا عذاب تو بہت لمبا ہوتا ہے اس کا رنج اور غم تو بہت لمبا ہوتا ہے ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ دنیا بازوں کی طالب ہوتی ہے اور بازوں کی مطلوب ہوتی ہے جو آخرت کے تعلیم ہیں ان کی تو یہ خود تعلیم ہوتی ہے کہ جھت مار کر ان کی روزی ان کو پہنچاتی ہے اور جو اس کی طلب میں لگ جاتے ہیں آخرت ان کو خود طلب نہیں کرتی حتیٰ موت آ کر ان کی گردن دبا لیتی حضرت سلیمان علا نبی گنا والسلام ایک مرتبہ اپنے لشکر کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے پرندوں پر سایہ کیے ہوئے تھے اور و ان سے دائیں بائیں تھے ایک عابد پر گزرے اس نے عرض کیا اللہ تعالی کا نے بہت بڑی سلطنت آپ کو عطا فرما رکھی ہے کہ جن و انس چرند و پرند سب پر آپ کی حکومت ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے اعمال نامے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ سلیمان کے سارے ملک سے زیادہ افضل ہے اس لیے کہ یہ ساری سلطنت بہت جلد ختم ہو جائے گی اور سبحان اللہ کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کا منتہا مقصد دنیا ہو جائے بس ہر چیز میں یہی فکر اور مال آ جائے اور ترقی ہو جائے اور اچھا گھر بن جائے اور اچھی گاڑی آ جائے اور زیادہ بینک بیلنس ہو جائے بس ہر وقت دنیا دنیا دنیا آپ پناہ مانتے تھے اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے اللہ لا تجعل الدنیا اکبر ہمینا ولا مبلغ علمنا ولا غایت ربتنا اے اللہ اس مصیبت سے آپ ہماری حفاظت فرمائیے ایسا نہ ہو ہر وقت ہم دنیا ہی کو سوچا کریں جو کچھ پڑھے لکھے وہ دنیا کے لیے پڑھے لکھے جتنی تمنائیں ہوں ہم سب کا منتہا مقصد دنیا ہو بس دنیا مل جائے بس دنیا مل جائے اے اللہ اس مصیبت سے اس لانت سے آپ ہم سب کی حفاظت فرمائیے آپ اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا منتہا مقصد دنیا ہو جائے اس کو اللہ تعالی شانحوں سے کوئی واسطہ نہیں رہتا اور اس کو حق تعالی شاہ چار چیزوں میں مبتلا فرما دیتا ایسا غم جو کبھی ختم ہو چاہے جتنا مالدار ہو جائے اگر اسے آخرت کی فکر نہیں ہے اگر اس کا اللہ سے تعلق نہیں ہے اگر وہ اللہ سے راضی نہیں ہے اور اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اگر وہ شکر گزار نہیں ہے تو پھر ایسا غم ایسا غم کبھی ختم نہیں ہے ہر وقت آمدنی کے بڑھانے کی فکر میں لگا رہے گا اور ایسا شکل جس سے کسی وقت بھی پڑا جائے آدمی کہتا مجھے تو سر گٹانے کی فرصت نہیں مجھے تو بات کرنے کی فرصت نہیں مجھے تو فون ریسیو کرنے کی فرصت نہیں اور جب ملک الموت آتے ہیں تو پھر اللہ کے پاس جانے کی فرصت سب کے پاس نہیں جاتا ایسی مصروفی اور ایسا فقر جو کبھی ختم نہ ہو ہاں، یہ فقر اور غنا جو ہے نا اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دل پر انگلی رکھ کر نشان فرمایا الغنا غنا النفس مالدار وہ ہے جس کا دل مالدار ہو ایک آدمی خالی ہاتھ ہے لیکن اس کا دل مطمئن ہے اللہ آپ نے مجھے صحت عطا فرمائی آپ نے مجھے کھانے کے لیے کسی کا محتاج نہیں بنایا آپ نے مجھے رہنے کے لیے گھر عطا فرمایا اللہ آپ نے بہت نعمتیں عطا فرمائی ہیں میں جتنا شکر ادا کروں سے بڑا اور ایک آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں کی دولت ہے تو سوچا تھا کم از کم ایک ہزار لوگ تو لگاؤں گا ابھی تو میں پانچ سو لگا سکا محتاج سے فقیر میں نے تو سوچا تھا میں بی ایم ڈبلو گاڑی لے کر کے آؤں گا میری تو سادی سی گاڑی ہے میں اس پہ پہ چلتا ہوں تو مطلب گاڑی چل کر بھی فقیر ہے اور وہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا اللہ میرے دونوں پیر سلامت ہیں آپ نے مجھے صحت عطا فرمائی میں آرام کے ساتھ چلتا ہوں وہ پیدل چل کر مالدار ہے یہ گاڑی میں بیٹھ کر کے فقیر ہے وہ جھوپڑے میں رہ کر مالدار ہے یہ محل میں رہ کر کے فقیر ہے وہ خالی ہاتھ ہے اور مالدار ہے اس کے پاس کروڑوں بیلنس ہے لیکن یہ فقیر ہے تو فقر کا تعلق یا مالداری کا تعلق دولت سے نہیں ہے سامان سے نہیں ہے اس کا تعلق دل کی کیفیت سے ہے جو اللہ سے راضی ہو گیا وہ ہر حال میں دولت مند ہے اچھا سوچو میرے دوستو جو پورے شہر کا مالک ہے وہ کتنے بڑے بستر میں سوتا ہے جتنے بڑے میں آپ سوتے ایسا تو ہے نہیں کہ وہ گھوم گھوم کے یہاں سے وہاں تک گھوم گھوم کے بھی سوئے تو ایک وقت میں تو ایک ہی بستر میں سوئے گا نا سونے کے لیے جتنی جگہ انسان کو چاہیے وہ کافی ہے جو پورے شہر کا کیا پورے ملک کا مالک ہو جائے وہ ایک وقت میں کتنا کھائے گا جتنا آپ کھاتے ہیں اور زیادہ کھائے گا تو ڈاکٹروں کو زیادہ فیس بھی ادا کرے گا زیادہ کھائے گا تو انشاءاللہ میڈیکل والوں کا بھی زیادہ فائدہ کرائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیم دی فرمایا جس کے پاس رہنے کے لیے اپنا گھر ہے اور اللہ نے اس کو صحت بھی دی ہے اور ایک دن کھانے کا انتظام کل جو اللہ لائے گا وہ کھلائے گا ایک دن کھانے کا انتظام فرمایا فرق ملک دنیا بے حضراتی رہا وہ ایسا ہے جیسے پوری دنیا کا مالک ہو صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت صحت ہاں حضور نے فرمایا اس کو اللہ نے امن بھی لیا ہے وہ اپنے گھر میں ہے مطمئن ہے بدمنی نہیں ہے اس کی جان محفوظ ہے اس کا مال محفوظ ہے وہ صحت مند ہے اور اس کے پاس ایک دن کھانے کے لیے ارے بھائی رہنے کے لیے اپنا گھر چاہیے اللہ نے اس کو گھر دیا ہوا ہے اللہ نے اس کو صحت عطا فرمائی ہے اور اللہ نے ایک دن کھانے کا انتظام کیا دنیا کا بادشاہ بھی آج کھانا آج ہی کا کھائے گا نا کل کا تو آج نہیں کھا لے گا ایڈوانس یہ بھی آج کا کھانا کھا رہا ہے وہ بھی آج ہی کا کھانا کھا رہا ہے اس کے پاس کل کا انتظام ہے اس کے پاس نہیں ہے کیا پتا وہ کل تک زندہ بھی رہے گا کہ نہیں اللہ کل لائیں گے تو اس کو بھی دیں گے اور میں دنیا بھی وہ تو ایسا ہے جیسے پوری دنیا کا مالک ہے مشرق کا بھی مالک ہے مغرب کا بھی مالک ہے شمال کا بھی مالک ہے جنوب کا بھی مالک ہے اس لیے کہ جو پوری دنیا کا واقعی بظاہر مالک ہو جائے اس کے پاس بھی اس سے زیادہ نعمتیں نہیں ہو سکتی جتنی اللہ نے اس کو ادا کر حضور نے فرمایا النفس مالداری کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے ہم اپنے دلوں کو ٹھیک کر لیں اب بھی ہم مالدار ہو جائیں گے اور ہمارے دل بگڑ جائیں کروڑوں کے مالک ہو کر کے بھی فقیر ہو جائیں گے محتاط ایک زمانے میں اس عاجز کا قیام بمبئی میں تھا ہمارے ایک دوست تھے بڑے دولت مند تھے بڑا کاروبار تھا ان کا بلڈری لائن کا ماربل کا ان کا بڑا کاروبار تھا ان کی اپنی مشین تھی کٹنگ ہوتی تھی بڑی شاندار گاڑی بہت عمدہ لباس آیا کرتے تھے اس فقیر کے پاس مولانا دعا کر دیجیے یہ پریشانی وہ پریشانی وہ پریشانی وہ پریشانی روزانہ کوئی نئی پریشانی روزانہ خیر ہم دعا کرتے تھے دعا کرتے ایک دن سوچا نہیں ان کو کچھ اور بھی سمجھانا چاہیے میں نے بیٹھا میں نے کہا یہ اتنی دولت ہے اتنا کاروبار ہے آج تک تم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے اللہ نے مجھے یہ عطا فرمایا یہ ہمیشہ پریشانی پریشانی پریشانی دیکھو میرے پاس اپنا گھر بھی نہیں میں مسجد کے گھر میں رہتا ہوں تمہاری طرح میرے پاس کار بھی نہیں میں چھوٹی سی اسکوٹر پہ چلتا ہوں اور تمہارے پاس پتہ نہیں کتنا بینک بیلنس ہوگا میرا تو اکاؤنٹ بھی نہیں ہے اس وقت میرے پاس اکاؤنٹ بھی نہیں تھا بینک میں نے آج تک تم سے کسی پریشانی کا تذکرہ کیا یہ بتاؤ مالدار کون ہے تم یا میں میں ان سے کہا فکر کرو اپنی بخدا اللہ کا فضل ہے میں مالدار ہوں تم فقیر ہو فقیر فقیر اس طرح اپنی پریشانیاں ذکر کیا کرتے ارے اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں کبھی تو اللہ کا شکر ادا کرو ان دعاؤں کے کرانے سے کچھ نہیں ہوگا شکر گزار بنو اللہ سے خوش ہو جاؤ اللہ سے راضی ہو جاؤ اللہ ساری پریشانیاں دور کر جو اللہ سے راضی ہو گیا وہ مالدار ہے جو اللہ سے خوش ہو گیا وہ دولت مند ہے اور جس نے اپنا دل اللہ سے نہیں لگایا اللہ اس پر دنیا کا کتا بنا دیتے وہ مستقل دنیا کے پیچھے ایسے دوڑتا رہتا ہے اور ہانپتا رہتا ہے جو کتے کی ہے ان تک ملا لے ان الگ تم اس پر دنیا بھر کا بوجھ ڈال دو تب بھی وہ ہانپے گا تم اسے ایئر کنڈیشن کمرے میں آرام سے بیٹھا دو تب بھی وہ ہانپتا رہے گا وہ بنا ہی ہے ہانپنے کے لیے جو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے وہ ایسے ہی کتا ہو جاتا ہے وہ ایسے ہی ہانپتا رہے گا ہمیشہ کوئی نہ کوئی تکلیف ہمیشہ کوئی تکلیف جب پوچھ لو ارے بڑی پریشانی ہے بڑی بے حساب نے بندے اللہ نے دیے اور پوچھو کیا ہے ہاں بس دال روٹی چل اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دال روٹی ہی چلائیں گے باقی کہ تم اہل نہیں ہو تم اس قابل نہیں ہو کہ تم کو نعمتیں دی جائیں ہم تم سے نعمتیں واپس لیں گے لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ واپس پھر تو چٹنی روٹی بھی نہیں بس اللہ سب کی حفاظت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دنیا کو اپنا منتہا مقصود بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے چار مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں ایسا غم جو کبھی ختم نہ ہو ایسی مشغولیت جس سے کبھی فرصت نہ ملے ایسی محتاجگی جو کبھی ختم نہ ہو کبھی انسان کو یہ نہ لگے کہ ہاں مجھے اللہ نے بہت عطا فرمایا ہے مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے اور ایسی لمبی لمبی امیدیں جو کبھی بھی پوری اللہ کیونکہ اس آجز کا اس فقیر کا مختلف لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے عجیب عجیب تجربات عجیب ایک مرتبہ بمبئی کی بات ایک صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی بہت مشہور شخصیت ہے میں نام نہیں لوں گا ہاں ساری دنیا میں جانی پہچانی ان کے ساتھ بڑا اور وہ بیٹھ کر کے اپنے کچھ پلان ذکر کر رہے تھے یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے یہ بنانا ہے یہ سوچ رہا تھا یا اللہ آپ رحم فرمائیے کب بڑے پیر لٹکے کے پتا نہیں کس وقت میرا کوئی موت ہے اور پلان اتنے لمبے ہیں جو پچاس ساٹھ سال سے زیادہ پہلے پورے ہونے والے نہیں ایسی لمبی لمبی امیدوں میں اللہ گرفتار کر دیتے ہیں حضور فرمائے یہ عذاب ہے عذاب یہ لمبی لمبی امیدیں یہ تمنائیں یہ عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں دنیا کی محبت کے نتیجے حضرت ابراہیم علی نبی علیہ والسلام کے صحیفے میں ہے کہ اے دنیا تو کس قدر ذلیل ہے ان نیک بندوں کی نگاہوں میں جن کے لیے تو اپنے کو آراستہ کر دی میں نے ان کے دلوں میں تیری عداوت ڈال دی اور ان کے اندر تیرے لیے نفرت پیدا کر دی تیری طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے جو لفظ ذکر فرمایا ہے تھوڑا سا میں نے اس کو بدلا ہے تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے لفظ ہے اور تیرے سے سے اعراض ان ان میں میں پیدا کر دیا ہے یعنی کے دلوں تیری طرف نفرت ڈال دی ہے وہ تیری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے میں نے کوئی مخلوق سے زیادہ پیدا نہیں کی تیری ساری بلندی نہایت کمتر ہے تیری ساری رفعت نہایت ناچیز ہے اور ختم ہو جانے والی ہے میں نے تیرے متعلق تیری پیدائش کے دن یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ نہ تو ہمیشہ کسی کے پاس رہے گی اور نہ تیرے ساتھ ہمیشہ کوئی رہے گی نہ تو ہمیشہ کسی کے پاس رہے گی نہ تیرے ساتھ کوئی ہمیشہ بڑے شوق سے لوگ گھر بناتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کبھی بنانے والا زندہ ہوتا ہے گھر گر جاتا ہے چلے گی نظر کبھی گھر کھڑا رہتا ہے بنانے والا لوگ سب کبھی کارخانہ بنانے والا زندہ ہوتا ہے کارخانہ ختم ہو جاتا ہے کبھی کارخانہ باقی رہتا ہے بنانے والا ختم ہو جاتا ہے انسان کا اور دنیا کا رشتہ بہت مضبوط نہیں ہے بہت پائیدار نہیں ہے یا تو دنیا رخصت ہو جاتی ہے انسان باقی رہتا ہے انسان رخصت ہو جاتا ہے دنیا ہے تو رشتہ اس سے جوڑے نا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے گھر وہاں بنانے کی فکر کریں جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے انشاءاللہ اللہ نے اپنے فضل سے جسے جنت عطا فرما دی اللہ مجھے آپ کو سب کو فرما دی اللہ کرے یہ تمنا ہمارے دل میں پیدا ہو یہ آرزو ہمارے دل میں پیدا ہو جائے چھا جائے ہمارے دل و دماغ پر یہ تمنا اللہ آپ راضی ہو جائیے اللہ مجھے جنتی بنا دیجیے ہر وقت ہمارے دل سے آخ نکلا کرے اللہ آپ کیسے راضی ہوں گے اللہ آپ راضی ہو جائیے اللہ مجھے شیطان سے بچا دیجیے اللہ مجھے نفس سے بچا دیجیے جس سے اللہ راضی ہو گئے اور جس کو اللہ نے اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیا جنت کبھی ختم ہونے والی نہیں اور جنتی بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں یہ والا نہیں یہ ہے زندگی یہ ہے رہنے کی جگہ نہ نعمتیں کبھی ختم ہوں نہ نعمتوں کا پانے والا کبھی ختم ہو ہاں چاہے تیرا مالک کتنا ہی تیرے ساتھ بخل کرے کوئی کتنا بھی بچا بچا کے رکھے لیکن کیا ہوتا ہے یا تو دنیا کی نعمت چلی جاتی ہے یا بچانے والا خود چلا جاتا ہے مبارک ہیں وہ نیک بندے جو دل سے راضی برضا رہنے کی مجھے اطلاع دیتے ہیں یعنی جن کے اعمال سے جن کی دل کی کیفیات سے مجھے یہ نظر آتا ہے یہ تو میری مرضی سے راضی رہتے ہیں یہ تو میری خوشی سے راضی رہتے ہیں جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں راضی اللہ سے عافیت مانتے اللہ سے صحت مانتے بیمار ہیں کہتے ہیں اللہ صحت آپ کی بڑی نعمت ہے آپ عطا فرما دیجیے لیکن اللہ جب تک آپ مجھے بیمار رکھیں اس وقت تک مجھے بیماری سے بھی کوئی شکایت نہیں ہے اللہ میں آپ سے راضی ہوں لیکن اللہ میں کمزور بندہ ہوں بیماری کو سنبھالنا میرے لیے آسان نہیں ہے بیماری میں دوڑ دوڑ کر عبادت کرنا آسان نہیں ہے اللہ آپ صحت دے دیں گے آپ کی مہربانی ہوگی لیکن مجھے بیماری میں آپ سے کوئی شکایت نہیں اللہ میں آپ کا کمزور بندہ ہوں فقر و فاقے کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا میرے لیے آسان نہیں ہے لیکن اللہ اگر آپ نے میرے لیے کم روزی کا فیصلہ کیا مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے آپ ہی میرے مل جاؤ ماوا ہیں آپ ہی میرے سب کچھ ہیں میں آپ ہی سے مانگوں گا اللہ اور آپ نے حکم دیا محنت کرو اس لیے اللہ آپ کی مرضی کے مطابق حلال طریقے سے محنت کروں گا لیکن اللہ آپ کی مرضی کے خلاف ایک نیا پیسہ لینے کے لیے بھی میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا میں حرام کام نہیں کروں گا میں آپ سے مانگوں گا اپنی محنت کروں گا لیکن اللہ آپ جس حال میں مجھے رکھیں میں آپ سے خوش ہوں اللہ فرماتے ہیں میں دلوں کو دیکھتا ہوں دلوں کو انسان چاہے جتنی محنت کرے حلال روزی کمانے کے لیے لیکن اگر اس کا دل اللہ نے جتنی نعمت دی ہے اس سے راضی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ نیک بندے جو دل سے راضی برضا رہنے کی مجھے اطلاع دیتے ہیں اور اپنے ضمیر سے سچائی اور پختگی کی مجھے خبر دیتے ہیں ان کے لیے سر سبزی ہے جب وہ اپنے قبروں سے اٹھ کر میرے پاس آئیں گے تو میرے پاس ان کے لیے ایک نور ہے جو اس وقت ان کے سامنے ہوگا اور فرشتے دائیں بائیں جانب ہوں گے حتیٰ کہ میں ان کی ان سب امیدوں کو پورا کر دوں جو انہوں نے میرے ساتھ باندھ رکھی دنیا میں تو کسی کی امیدیں نہیں پوری دنیا امیدیں پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے راضی رہے گا جب وہ میرے پاس آئے گا اس نے جتنی امیدیں مجھ سے جوڑی ہیں میں ساری امیدیں پوری کر دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد یہ ہے رلانے والی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بعض لوگ قیامت کے دن اتنے زیادہ اعمال لے کر آئیں گے جیسا کہ ملک عرب کے پہاڑ لیکن وہ جہنم میں ڈال دیا کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ لوگ نمازی ہوں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی بھی ہوں گے روزے دار بھی ہوں گے تحجد گزار بھی ہمارے زمانے دیندار بھی ہوں گے پڑھنے پڑھانے والے بھی ہوں گے جماعتوں میں وقت لگانے والے بھی ہوں گے ذکر و مرانبہ کرنے والے بھی ہوں گے سب کچھ ہوں گے لیکن دل دنیا کی محبت سے خالی نہیں ہوا ہوگا جب کاروبار کرنے بیٹھیں گے دھوکے دیتے ہوں گے جھوٹ بولتے ہوں گے وعدہ خلافی کرتے ہوں گے چیک باؤنس کراتے ہوں گے لوگوں کو دوڑاتے ہوں گے پندرہ دن کا وعدہ کر کے پندرہ پندرہ مہینے تک لٹکا کر کے رکھتے ہوں گے یہ سب کچھ کرتے ہوں گے وہ دنیا کی محبت میں اور بڑی نیک اعمال کرتے ہوں گے اور میں سب اٹھا کر جہنم بیٹھا دل دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ دل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی بھی ہوں گے روزے دار بھی ہوں گے بلکہ تحجد گزار ہوں گے لیکن جب دنیا کی کوئی چیز ان کے سامنے آ جائے تو ایک دم اس پر کود پڑتے جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے حضرت عیسیٰ علی نبینا و والسلام کا ارشاد ہے کہ دنیا اور آخرت کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی جیسے آگ اور پانی ایک برتن میں جمع نہیں اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے میرے دوستو یہ اللہ بابر سے تعلق اور یہ دیر دیر کر اللہ کی یاد اور مسلسل اپنی فکر اور کسی کو اپنا رہبر بنا کر اپنے حالات کی مسلسل اسے اطلاع کرنا اپنی مسلسل نگرانی کرنا اور اپنی بیماریوں کو دھونا اور پھر جو دل کے اندر دنیا کی محبت کہیں نہ کہیں سے تھوڑی سی آ جاتی ہے صدقے کے ذریعے خیرات کے ذریعے زکوٰۃ کے ذریعے اس کو نکالنے کی کوشش کرنا مستقل کے مجاہدے مستقل دعائیں سب اسی لیے ہیں تاکہ ہمارا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو جائے یہ سب کچھ کر کے بھی اگر اللہ کے فضل سے ہوگا تو اللہ ہی کے فضل سے کرنے والے تو اللہ ہی ہیں اللہ کو اگر پیار آ گیا کہ میرا بندہ کوشش تو کر رہا ہے اور اللہ نے اپنے فضل سے ہمارے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر دیا تو یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے یہ اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ یہ نعمت ہم سب کو عطا فرمائے یہ ایمان کا عین تقاضا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی محبت جو ہمیں اللہ کے نا فرمانی سے روک دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے سے ہمیں روک دے ایسی محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے اور جب تک یہ محبت دل میں گھر نہ کر جائے جب تک یہ محبت دل کے اندر اتر نہ جائے اس وقت تک دنیا کی ملعون دنیا اور مردوب دنیا کی محبت سے نجات نہیں ملتی اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرمائے آپ کو بھی عطا فرمائے ہمارے بعض احباب سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے آئیں جو پہلے سے سلسلے میں داخل ہیں وہ بھی اپنی توبہ کی تجدید کی نیت کریں توبہ کو تازہ کرنے کی نیت کریں اور ان کلمات کو ساتھ میں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين ان کلمات کو پڑھ کر کے ہم نے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرما لے اس پر استقامت نصیب فرمائے ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے جو نئے احباب ہیں وہ پرانے ساتھیوں سے معمولات کا کارڈ بھی لے لیں معمولات کا طریقہ بھی سمجھ لیں اللہ ہمارے دلوں کو ہر وقت اپنی یاد اور اپنا دھیان نصیب فرمائے اللہ کے دھیان کو دل میں بیٹھانے کا ایک بہت مجرب طریقہ ہے مراقبہ مراقبہ اس کا نام ہے کہ انسان اپنے دل کو اللہ کے غیر کے خیال سے خالی کرے اور صرف اللہ کے خیال میں ڈوب جائے ڈوب کر آگ بند کر کے اللہ کے خیال میں بیٹھ جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ اس طرح اپنے رب کا نام لیا کریں ہر چیز سے ہٹ کٹ کر صرف اللہ کے خیال میں کھو جائے اسی کی مشق کا نام ہے تھوڑی دیر اس کی مشق کریں آنکھیں بند کر لیں سر کو چکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں بس یہ نیت کریں کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں لا إله إلا الله محمد رسول الله الله صلى عليه وسلم سبحان ربي العلي العلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من پروردگار عالم ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں اللہ دنیا کی محبت سے آلودہ ہے اللہ فضل و برباد اللہ فضل و بربادی کے اللہ آپ دھوئیں گے آپ پاک کریں گے آپ صاف کریں گے تبھی صاف ہو اللہ آپ سے بہتر کوئی دھونے والا نہیں آپ سے اچھا کوئی پاک و صاف کرنے والا نہیں بلکہ آپ کے علاوہ کوئی پاک و صاف اللہ ہمارے دلوں کو دھو دیجئے اللہ دلوں کو پاک کر دیجئے اللہ آتی نفوسنا فو سنا تپواہ اللہ تینوفو سنا تقوا اللہ تینوفو سنا تقوا وزکیہ انت خیر من ذکا انت ولی و بولا اللہ زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر چکے اللہ زندگی کا بڑا حصہ گزار چکے اللہ اب تک آپ کو راضی نہیں کر سکے اللہ تک اپنی آخرت نہیں بنا سکے اللہ روزانہ قبر سے قریب ہوتے جا رہے اللہ تک ہم اپنی قبر کو جنت کی کیاری نہیں بنا سکے اللہ قبر میں تو ہمارے ساتھ کوئی نہ جائے گا نہ کوئی رشتہ دار جائے گا نہ دوست احباب جائیں گے نہ والدین جائیں گے نہ اولاد جائے گی نہ بیوی جائے گی نہ بچے جائیں گے اللہ نہ ہمارا جمع کیا ہوا مال جائے گا نہ ہمارا بنایا ہوا کارخانہ جائے گا نہ ہماری بنائی ہوئی بلڈنگیں جائیں گی نہ ہماری خریدی ہوئی گاڑیاں جائیں گی نہ ہمارے کپڑے جائیں گے نہ ہمارا زیور جائے گا نہ ہمارا سامان جائے گا اللہ قبر میں تو صرف ایمان جائے گا احمد جائے گا اللہ سب کچھ بنانے کی فکر کی اللہ تک ایمان اور امال کی جیسی فکر کرنی چاہیے کہ ایسی فکر نہیں کر سکے اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما دیجیے اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال دیجیے اللہ اپنی محبت آتا فرما دیجیے اللہ اللہ اپنی محبت آتا فرما دیجیے اللہ آپ کے کمزور بندے ہیں محتاج بندے ہیں اللہ محتاج بندے ہیں اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے اللہ آپ ہمارے اکلوتے پرور نگار ہے اللہ اپنے در سے واپس نہ کر دیجئے اللہ دنیا کا بھکاری ایک در پہ نہ ملے دوسرے در پر چلا جاتا ہے تیسرے در پر چلا جاتا ہے اللہ ہمارے لیے دوسرا کوئی در نہیں ہے اللہ ہمارے لوتے رب ہیں اللہ ہم آپ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے ہم آپ کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے اللہ ہم آپ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ بہت دیر سے آئے ہیں بہت دور سے آئے ہیں بہت بھٹک کر آئے ہیں بہت دھکے کھا کے آئے ہیں اللہ اپنے در سے دھتکار کر واپس نہ کیجیے اللہ آپ نے تو ہم کمزوروں اور فقیروں سے فرمایا وہ امسا فلا تنہر تمہارے دروازے میں کوئی فقیر آئے تو اسے دھتکار کر واپس نہ کرو اللہ آپ کے دروازے پر ہم فقیر بن کر آئے اللہ نے دھتکار کر واپس نہ کیجیے اللہ نواز دیجیے آتا فرما دیجیے اللہ آپ سے دنیا مانگنے والے تو بہت ہیں مال و دولت مانگنے والے تو بہت ہیں اللہ ہم آپ آپ کو مانگنے آئے ہیں آپ کی رضا مانگتے ہیں اللہ اللہ آپ کی رضا مانگتے ہیں آپ کی لقا مانگتے ہیں آپ کی محبت مانگتے ہیں آپ کا دھیان مانگتے ہیں آپ کی یاد مانگتے ہیں آپ کا ذکر مانگتے پرور دگار عالم ہمیں اپنا بنا لیجیے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے اللہ ہم نے آپ سے اپنا رشتہ کیا توڑا اللہ جو محبت کرتے تھے وہ بھی نفرت کرنے لگے جو ادب کرتے تھے وہ بھی ذلیل کرنے لگے اللہ آج تو ہمیں کوئی محبت کی نظر سے دیکھ دیکھنے کو تیار نہیں اللہ ساری دنیا ہم سے نفرت کر رہی ہے ہمارا ملک ہم سے نفرت کر رہا ہے بچہ بچہ ہم سے نفرت کر رہا ہے ہم سے نفرت سکھائی جا رہی ہے ہم سے نفرت کی تعلیم دی جا رہی ہے اللہ پہلے تو زبان سے حملے ہوتے تھے اب تو آگے بڑھ بڑھ کر جان کے حملے ہونے لگے ہیں اللہ گھیر گھیر کر مارا جانے لگا آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کو آپ کا نام لینے والوں کو اللہ یہ سب ہماری بدامالیوں کی سزا ہے اللہ ہم نے آپ سے رشتہ توڑا آپ نے ہمیں دنیا کے حوالے کر دیا اللہ کرم پروا دیجیے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے اللہ اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے اپنی محبت نصیب فرما دیجیے اللہ ملعون دنیا کے پیچھے بھاگنے سے بچا دیجیے اللہ مرد دنیا کے پیچھے دوڑنے سے بچا دیجیے اللہ دنیا کا کتا بننے سے بچا دیجیے اللہ رضا بر اللہ راضی برضا بنا دیجیے اللہ راضی برضا بنا دیجیے اللہ رضا بالقضا نصیب فرما دیجیے اللہ صبر آتا فرمائیے شکر آتا فرمائیے توکل آتا فرمائیے فرمائیے اللہ دل کا استغنا نصیب فرمائیے اللہ قلوب کو غنی بنا دیجیے اللہ قلوب کو غنی بنا دیجیے اللہ قلوب کے فقر و فاقے سے حفاظت فرمائیے اللہ اپنے جو نعمتیں عطا فرمائی ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ ان نعمتوں کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما دیجیے اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں اللہ حلال اور پاکیزہ روزی کے ذریعے ہماری تمام ضرورتیں پوری فرما دیجیے اور اللہ ضرورت سے زیادہ دنیا کمانے کی فکر کرنے کے بجائے اللہ اپنا سارا وقت اپنی ساری صلاحیتیں آخرت بنانے کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ ہمیں دین کی محنت میں لگنے کی توفیق عطا فرمائیے دیر کے لیے اور دور کے لیے قبول فرمائیے اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرمائیے ہمارے ذریعے پوری دنیا کی ہدایت کے فیصلے فرمائیے اللہ اس ملک کا مقدر بدل دیجیے اللہ اس ملک میں ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے سو فیصد ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے اے اللہ ہر مرد کو ہر عورت کو ہر بوڑھے کو ہر بچے کو ہر جوان کو ہر چھوٹے کو ہر بڑے کو اللہ سب کو جنتی بنا دیجیے سب کو جہنم سے بچا دیجیے عالم ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح اصلاح فرمائیے فرمائیے ہمارے باطن کی بھی اللہ مسجد میں آ کر کے تو آپ نے کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ ہماری تنہائیوں کی حفاظت فرمائیے اللہ ہماری تنہائیوں کی حفاظت فرمائیے اللہ تنہائیوں کے گناہوں سے حفاظت فرمائیے اللہ مخلوق دیکھتی ہے تو ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں تنہائی میں ہمیں اس کا یقین نہیں ہوتا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی لیے تو گناہ کرتے ہیں اللہ یہ بے یقینی تو بڑی خطرناک ہے یہ بے یقینی تو کفر کا نتیجہ ہے اللہ ہمیں کفر سے بچا دیجئے اللہ اس بے یقینی سے نکال دیجئے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا یقین آتا فرما دیجئے آپ ہر وقت ساتھ میں ہیں اس کا یقین آتا فرما دیجئے اور اللہ اس یقین کو ہمارے اور گناہوں کے درمیان اللہ دیوار بنا کر کھڑا کر کر دیجئے اللہ تنہائیوں کے گناہوں سے بچا دیجئے اللہ تنہائیوں کے گناہوں سے بچا دیجئے اللہ نگاہوں کی چوری سے بچا دیجئے آپ تو سب کچھ دیکھتے ہیں اللہ یعلم خائنت الانفس و یعلم خائنت الاعین وما تخفی الصدور اللہ آپ تو نگاہوں کی چوری کو بھی جانتے ہیں دلوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتے ہیں اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجئے دلوں کو صاف کر دیجئے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے پروردگار عالم ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائیے اپنے چاہنے والوں کی محبت پیدا فرمائیے اپنے اولیاء کاملین کی محبت پیدا فرمائیے اور اے اللہ ہمارے دلوں دلوں کی غفلت دور فرما کو اپنی آج سے آباد فرما دیجیے اللہ ہمارے انگ انگ سے روے روے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے اللہ بری زندگی سے بری موت سے برے انجام سے حفاظت فرمائیے اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے اللہ اللہ اللہ حلال و پاکیزہ روزی آتا فرمائیے حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے اللہ برکت والی روزی آتا فرمائیے بے برکتی سے حفاظت فرمائیے اللہ پریشانیاں دور فرمائیے بیماریاں دور فرمائیے راحت فرمائیے لیکن اللہ دل کو اطمینان نصیب فرمائیے اللہ آپ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ شکر کی توفیق عطا فرمائیے صبر کی توفیق عطا فرمائیے رضا بالقضا نصیب فرما دیجیے اللہ ہماری تکلیفوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے تکلیفوں کو راحتوں سے بدل دیجیے اللہ جس کی جو پریشانی ہے دور فرما دیجیے اللہ حاضرین مجلس کے دلوں کی تمام جائز تمنا اور مرادیں پوری فرما دیجیے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک و کار بنائیے اللہ اولادوں کو نیک و کار بنائیے اطاعت گزار و فرما بردار بنائیے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے اللہ جو ماں باپ اپنی اولادوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرمائیے ماں باپ کے لیے اپنی اولاد کا فرض ادا کرنا آسان فرمائیے اللہ ان کو خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرمائیے جن کے رشتے ہو چکے اللہ ان کی زندگیوں کو بھی خوشیوں سے بھر دیجیے اللہ گھروں کے جھگڑے دور فرما دیجیے گھروں کے اختلافات دور فرما دیجیے اللہ جن اختلاف جن گھروں میں اختلافات ہیں محض اپنے فضل و کرم سے ان اختلافات کو محبتوں سے بدل دیجیے اور اللہ جن گھروں میں آپ نے محبت نصیب فرمائی ہے اللہ ان محبتوں کو باقی رکھنے کے فیصلے فرمائیے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے نفس اور شیطان کے فتنوں سے حفاظت فرمائیے اللہ ہمارے ظاہر کو سو فیصد سنتوں سے سجا دیجیے ہمارے باطن کو اپنی سے آباد فرما دیجیے اللہ امت کے انتشار اور اختراف کو دور فرمائیے اللہ امت کو ایک کر دیجیے نیک کر دیجیے اللہ ہمیں چھوٹا بن کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے بڑے بننے کے جذبات سے ہماری حفاظت فرمائیے مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے الگ راہیں تلاش کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے ہمیں اپنے اسلام سے دور ہٹنے سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر جو جو جن وہ بڑے اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلے اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ اپنے اولیاء کی محبت عطا فرمائیے صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائیے اور اللہ ان ساری محبتوں کے نتیجے میں اپنی محبت عطا فرمائیے اپنا تعلق عطا فرمائیے اللہ اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے اللہ فضل کا کرم کا معاملہ فرما دیجیے اللہ ہمارے تینوں حرموں کی حفاظت فرمائیے تمام مدارس تمام مساجد تمام خانقاہوں اور دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے اللہ دین کے جتنے کام ہیں سب کی حفاظت فرمائیے تمام کام کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے ہمیں ایک دوسرے کا معاون بنائیے اللہ کامل اخلاص نصیب فرمائیے ریا سے حفاظت فرمائیے دکھا دکھاوے سے حفاظت فرمائیے اللہ گندے جذبات سے حفاظت فرمائیے اچھے اور پاکیزہ جذبات عطا فرمائیے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم